نہیں مل رہی سمنا کیا فرمایا استمتا تو بھی اشرا شری نہ سنا پھر دس بیس سال جو ہے وہ مجھے اس میں ایک کیف اور سرور اور استمتا اور متا کی کیفیت حاصل ہوئی اور ہیں قیامت قیامت قیام الل لئی باعین سنا ٹھیک ہے تو بہر جیسے حضرت تھانوی کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ مقادبہ فی قیام اللیل کریں من اجل الحصول علی المتا وہ تو نیت ہی غلط ہو جائے گی یعنی قیام العل میں لطف نہیں آ رہا کیف نہیں آ رہا سرور نہیں آ رہا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قیام اللیل کو چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ قیام العل آپ نے کیف لطف اور سرور کے لیے تو کیا ہی نہیں تھا وہ تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا تھا تو اللہ کو راضی کرنا اگر بغیر کیف اور سرور کے بھی ہو جائے تو کیا مذائقہ اس میں کیف اور سرور تو حس نفس ہے <laughs> کیف اور سرور تو نفس کا مزہ ہے تو نفس کے مزے کے لیے تو نہیں کرنا تھا نا تو یہ اس باتیں صوفی ہی بتاتے ہیں یہ کس طرح اس کو ڈیل کرنا ہے ان چیزوں سے مگر نہیں بڑی خطرناک ہو جاتی ہے کئی دفعہ مقصود خدا کے بجائے کوئی اور بن رہا ہوتا ہے خدا کے بجائے مقصود کیا ہے وہ اس میں اب اس کو ایک استمتاع اور لطف اور سرور اور کیف اور تسکین اس کی کیفیات حاصل ہونا شروع ہو گئی تو اس نے کہا کہ اصل شہر یہ تو وہ قیام اللیل کیوں کر رہا ہے تاکہ وہ کیفیت اسے ملے <laughs> تو جس تو بعض بزرگوں نے تو یہ کہا کہ وہ تو قیام اللیل اس کے لیے نشہ ہو گیا ایک ہیروئن اور وہ کھا رہا ہے اس لیے کہ اس کو کیف اور سرور ملے تو اس نے کہا کہ مجھے قیام العیل میں وہی شے ملتی ہے تو میں یہ کر لیتا ہوں <laughs> ٹھیک ہے تو ان دی اینڈ جو ہے اسی لیے صوفیہ نے کہا کہ جس عمل میں لذت اور سرور آنا شروع ہو جائے وہاں انسان خطرے کی جگہ پہ کھڑا ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں حز نفس انوالو ہونا شروع ہو گیا سمجھا رہی کیونکہ حز نفس آ رہا ہے نا اس میں مزہ بھی آ رہا ہے تو وہاں نہیں پتہ چل رہا کہ میری عبودیت خالص اللہ کے لیے ہے کہ نہیں بلکہ ہو سکتا ہے عبودیت لن ہو تو بڑے خطرناک مسائل ہیں یعنی اگر دیکھا جائے نا تو انسان کا عمل خالص کیسا ہوگا اس لیے کہا کہ اتنا غور نہ کریں اس پہ ورنہ انسان پریشان بھی زیادہ ہو سکتا ہے زیادہ اگر غور کیا جائے تو پتہ انسان کو یہ چلے گا کہ اس کا عمل خالص نہیں ہے لئی سام خل سَََََََََن ولی ذالى کا نقول وفد دعا رب تقبل لا نقول رب اقبل ربنا نقبل نہ لا نقول لماذا نقول رب تقبل لأن تقبل من باب التفاعل التكلف یعنی جب ہم کہتے ہیں ربنا تقبل منا ہمارا عمل قبول فرما تو اس میں تقبل کا سیغہ دلالت کر رہا ہے کہ یہ عمل قابل قبول نہیں ہے لہذا تکلّفً قبول فرما تکلفًً تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارے اعمال جو ہے وہ تکلّفً قبول ہوں تقبل ورنہ اقبل بھی یہی ہے قبیلہ اقبل ہو لیکن دعا میں ہمیں یہ سیغہ نہیں سکھایا گیا ربنا اقبل ربنا ربنا تقبل تقبل دعانا منا حضرت ابراہیم کی دعا ابراہیم القواعد من ربنا تقبل منا انك انت دعایم القاعدہ تو یہ ہے مسائل بڑے سخت قسم کے اعوذ من ہو گئے نا پیپر ختم اعوذ من بسم اللہ الرحمن البراہیم ان يثقفوكم يكونوا لكم اعداء ويبسطوا اليكم ايديهم والسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون نہیں آیا عربی کا پیپر یہ عربی کا تھا کہ حدیث کا عربی وہ عربی نہیں پڑھ رہا اچھا۔ اچھا، تھا محمد آل محمد وبارک وسلم يثقفوكم ثقیفہ یسقف ثقفن بمانا وجد یجیدو ٹھیک ہے پانا اگر وہ تمہیں پالیں کون تمہیں پالیں یسقفو کون لوگ مراد ہیں جن کی طرف تم نے دوستی کا پیغام بھیجا ہے جو خط بھیجا ہے جو خبر دیا اگر یہ لوگ تمہیں پالیں یعنی ان کا بس تم پر چل جائے تو کیا کریں یقون و جواب شرط ٹھیک ہے ان کی وجہ سے شرط اور جواب شرط دونوں مجزوم ہیں ان حرف ہے ان کیا ہے حرف جب ہم کہہ دیں نا ان حرف ہے تو اس میں دو باتیں آپ نے لازماً یاد کر لینی ہے ایک تو وہ حرف ہے لہذا وہ مبنی ہوگا حرف سارے کے سارے کیا ہوتے ہیں مبنی ہوتے ہیں اور دوسری بات کہ اس کا اعرابی کوئی محل نہیں ہوتا حروف کا نہیں بتا سکتے آپ مرفوع ہے محل سمجھ آ رہی ہے دونوں چیزیں ختم ہو گئی لیکن جہاں اسم آ جائے گا اب ماں من بھی شرطیہ ہے لیکن کیا ہے اسم وہاں آپ کو اس کا بتانا پڑے گا مبتدا بن رہا ہے خبر بن رہا ہے کیا بن رہا ہے مفول بھی ہی بن رہا ہے اور کیونکہ من ہے کبھی مبتدا بنتا ہے کبھی مفول بھی ہی بنتا ہے ٹھیک ہے تو این اگر وہ تمہیں پالیں یقون تو ہو جائیں تمہارے دشمن یقون کی خبر آدھا و سوتو اور پھیلائیں الیکم کم تمہاری طرف کیا پھیلائیں گے مفول بھی ہی کیا ہے ایدیا ہم ہوں اپنے ہاتھ و السنت ہم اور اپنی زبانیں کیسے پھیلائیں گے بسو برائی کے ساتھ ٹھیک ہے یہ محاورہ ہے محاورہ یہ ہے بسات بسو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کی طرف بری نیت سے ہاتھ بڑھانا ادواز بسات بسو تو اگر وہ تم پر قابو پا لیں تو تمہارے نہ صرف یہ کہ دشمن ہو جائیں بلکہ تمہاری طرف اپنی زبانیں اور اپنے ہاتھ بڑھائیں گے برے ارادے سے اور کیا چاہیں گے وہ ودو اور وہ چاہتے ہیں لو تک فرون کاش کے تم کفر کرو ودو لو تک فرون ہرگز نفع نہیں دیں گے تمہیں تنفع کا فائل کون ہے ارحامکم تمہارے رحم رحم کی جمع ارحام تو یہاں ارحام سے مراد کیا ہے رحمی رشتے ٹھیک ہے یہاں رحم سے مراد رحم کا نفع دینا نہیں ہے بلکہ قیامت کے دن تمہارے رحمی رشتے نفع نہیں دیں گے جن رحمی رشتوں کی خاطر تم نے دوستی کا پیغام بھیجا تھا سیاق آپ کو سمجھ آ رہا ہے نا سیاق سارا کیا ہے حاتب ابن ابی ابھی بلتا رضی اللہ تعالی عنہ نے جو خط لکھا ہے خط کیوں لکھا ہے کفر کی وجہ سے لکھا ہے نہیں نفاق کی وجہ سے لکھا ہے نہیں دھوکہ دینے کی وجہ سے لکھا ہے نہیں انہوں نے خود انکار کیا کیوں لکھا ہے ارحام کی وجہ سے ارحم کی وجہ سے انہوں نے اقرار کیا نا حدیث میں جو ہم نے کل پڑھی تو فرمایا لن تنفعکم ارحامکم ہرگز تمہیں نفع نہیں دیں گے تمہارے ارحام ولا اولادکم اور نہ تمہاری اولاد تو ارحام اور اولاد میں کیا ہے عموم خصوص ٹھیک ہے ارحام کیا ہے ارحام جو ہے وہ عام ہے اس میں رحمی رشتہ دار غیر اولاد کے بھی ہیں خالہ ہے چچا ہے ماموں ہے خالہ کے بچے ہیں اور بھی نانی ہے جو بھی آپ سمجھ لیں اس طرح کے لوگ ہیں اور اولاد کیا ہے فرا اس ارحام میں اصل بھی آ سکتا ہے اور اصل کے ساتھ جو اسابات ہوتے ہیں وہ بھی آ سکتے ہیں لیکن اولاد میں صرف اولاد ہے یا اولاد الاولاد ہے تو فرمایا تو ہم کیا کہیں گے اس کو اطف الخاص یا العام نہیں نفع دیں گے تمہیں تمہارے ارحام اور نہ تمہاری اولاد کب نفع نہیں دیں گے یوم القیامتی یفصل بینکم اب یہاں کے یہاں معانقہ ہے معانقہ معانقہ ہے در اچھا نہیں ہے دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ آپ رک جائیں لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم بات ختم ہو گئی اس کے بعد نیا جملہ ہے جملہ مستعنف ہے یوم القیامتی یفصل بینکم ٹھیک ہے قیامت کے دن وہ کیا کرے گا تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا ٹھیک ہے دوسرا یہ کہ آپ یوم القیامہ پر رکیں لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ ٹھیک ہے قیامت کے دن نفع نہیں دیں گی یہ چیزیں اور وہ کیا کرے گا خدا ایک نئی بات یفصلو بینکم تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا یا دوسرا ترجمہ کیا ہے ان رحمی رشتوں کو کاٹ دے گا کیونکہ فصل یفصلو کا مطلب ہے کاٹنا ٹھیک ہے تو یفصلو یفصلو بینکم بینکم ای و و بین ارحامکم اولادکم اور یہ بھی قرآن سے ثابت ہے فعظہ فصوری فلاں انصاب جس دن سور میں پھونکا جائے گا اس دن کوئی نصب نہیں ہوگا فلاں انصاب بینہ یوم ولا یتسا کیا مطلب ہے انصاب نہیں ہوں گے تو انصاب تو ہوں گے فلاں انصاب تنفع ٹھیک ہے کوئی انصاب نفع نہیں دیں گے تو یہ بھی مراد ہو سکتا ہے یفسل بینکم تمہارے درمیان وہ سب رشتے ختم کر دے گا اور انسان چاہے گا کہ اس کے گھر والے دو میں جائیں ناوز باللہ اور وہ جو ہے وہ جنت میں چلا جائے بلکہ نو انسانی کل کی کل یود المجرم یفتدی من عذاب یوم ببنی بھی بنی و اخی و تؤوی و فصیل اور اصل میں دیکھیں یہاں بات نا اب عمومی ہو رہی ہے ہر چیز یہ نہیں ہے کہ حضرت وہ وہ تو وہ یقیناً یہی چاہ رہے تھے کہ ایمان لے کر آئیں لیکن اس وقت خط انہوں نے ایمان کے لیے نہیں لکھا تھا خط کیوں لکھا تھا ان کو بچانے کے لیے یعنی وہ کہا تھا نا کہ بھائی ہمارا مامن احد اللہ ولہ من یمنا فی قریش و انا غریب فی طرح جو بھی حدیث ہم نے پڑھی تھی تو فرمایا یفسل بینکم کم یفسل بین کم فلقایا یا یفصل بینکم و بین ارحامکم و او لادکم ٹھیک ہے واللہ بما تعملون بصیر اب دیکھیے قد کانت لکم اسوت حسنت ٹھیک ہے قد تحقیق تحقیق ہے تمہارے لیے اسوہ حسنہ کانت کی کانت کا اسم کیا ہے اسوت حسنہ لکم اس کی قبر مقدم اور فی ابراہیم جو ہے وہ اسوہ کا متعلق ہے یعنی اسوہ کس میں ہے فی ابراہیم اور حسنہ جو ہے وہ صفت ہے تمہارے لیے اسوا ہے اور اسوا میں آپ کو بتا چکا ہوں لغوی معنی حمزہ سین یا یا حمزہ سین حرف علت اسوا لغت میں کہتے ہیں جس کو دیکھ کر غم غم گساری ہو جائے ٹھیک ہے تو مشکل میں اسوا کون ہوتا ہے جو اسوا ہوتا ہے اصل اسوا وہ ہے جو مشکل میں ہوتا ہے اس لیے آپ دیکھیں یہاں مشکل کیا ہے اپنے گھر بار کو چھوڑا ہوا ہے سمجھا رہی ہے کہ نہیں اور گھر بار ادھر ہے اور اللہ کی خاطر ان سے بھی دشمنی کرنی پڑے گی اگر وہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے تو مشکل کام ہے نا انسان پر تو اس میں اسوا چاہیے <laughs> سمجھا رہی ہے اس میں کیا چاہیے اسوا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قدوہ نہیں کہا قدوہ وہ ہوتا ہے جس کی بس اقتدا کی جائے اسوا وہ ہے جس کی اقتدا ہو رہی ہے مصیبت میں تو جس کی اقتدا مصیبت میں ہوگی بال اولا اقتدا اس کی خوشحالی میں بھی ہوگی لیکن جس کی ابتدا خوشحالی میں ہوتی ہے ضروری اس کی اقتدار میں ہو بدحالی میں ہو یا ضروری نہیں ہے کہ اس مقتدا پر بدحالی بھی تاری ہوئی ہو سمجھا لیجیے کہ نہیں تو اسوا وہی بنے گا نا جس پر ہر قسم کے مصائب اور پریشانی آئی ہوں گی تو حضرت ابراہیم کو کہا اسوا اور حضرت ابراہیم کی پوری زندگی امتحان ہے ٹھیک ہے تو قد کانت لکم اس وطن کے بدل کا فی ابراہیم تو فی ابراہیم سے کیا مراد ہے فی حیات ابراہیم فی سنت ابراہیم اور کس کے والذین ماہو اور جو ان کے ساتھ ہیں وہ بھی بعض نے کہا کہ ولدین ماہو میں معیت ضروری نہیں ہے کہ وہ زمانی ہو سمجھا رہی سمجھ والی ولدیندین فل ایمانی و صبری الامتحان والابتلاء یہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے جو حضرت ابراہیم کے ساتھ ہیں مثلا ان کے گھر والے اور سیدنا لوت علیہ السلام ان سب میں اسوا ہے جب انہوں نے اپنی قوم سے کیا کہا اچھا اذ جو ہے وہ ظرف ہے ظرف زمان ٹھیک ہے یہاں آپ دیکھیے جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے اسوا آیا تو اس کو مقید کیا ظرف زمنی سے یعنی لقب کانت اسوت الحسنۃ فی والذین ماہو اذ یہ از کس کا ظرف ہے اسوت الحسنہ کا یعنی اسوت الحسنہ فی کل حال من الاحوال ٹھیک ہے او اذ ٹھیک ہے فی وقت من الاوقات قال هذا الكلام لقومه اللہ کے نبی کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم جب اسوہ آیا تو اس کو مقید نہیں کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حال سے بلکہ مقتدی اور مقلد اور متبع کے حال سے مقید کیا لقت قائن لکم فی رسول اللہ اسوت حسنا عز ہے یا کسی خاص موقع پر ہے نہیں یہاں بھی جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوے سے ایک استثناء بھی کیا جائے گا اللہ قول ابراہیم یہ استثناء ہے اللہ قول ابراہیم علی ابی وہاں کیا کہا لقت کائن لکم الحسن فی رسول اللہ اسوت حسنا لی من ٹھیک ہے من یہ یہاں مقید کیا ہے مقتدی کے حال سے یعنی جو بھی اللہ اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہے اس کے لیے اس حسن رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہے لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ٹھیک ہے تو جو بھی يريد کہ ان يذكر الله كثيرا فعليه ان يتبع محمدا کیونکہ ذکر کثیر میں تمام عبادات شامل ہیں عبادت کیسے کرنی ہے کیسے کیسے نہیں کرنی حضرت ابراہیم اور پرانے انبیاء کے جتنے بھی اسوے ہیں وہ مقید ہیں بس اصول سے فروعات میں نہیں ہے سمجھا رہی ہے کہ نہیں اور ہو سکتا ہے خاص حالت میں وہ اسوا ہو دوسری حالت میں وہ اسوا نہ ہو یعنی ان کی شریعت کا کوئی خاص حکم منسوخ کر دیا گیا ہو یا ان کو قتال کا حکم نہیں تھا تو ہمیں قتال کا حکم دے دیا تو یہاں بھی ایسے ہی ٹھیک ہاں ابراہیم کس سے سے ہاں، ہاں۔ ہاں، کوئی شک نہیں کہ اس ہمارے لیے حضرت ابراہیم ہے لیکن ہاں یعنی اصل میں مقید اسوہ ہے اس لیے استثناء بھی ہے اللہ کا یہ قول نہیں ہے ہے ٹھیک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اصل میں مسئلہ ہم مان لیں حضرت ابراہیم اسوہ مطلقہ بھی ہے تو کیا حضرت ابراہیم کے اسوے کی پیروی کی کوئی صورت ایسی ہے جس میں رسول اللہ نہ آتے ہوں یہ سوال ہے اصل میں یعنی میں رسول اللہ کو نہیں ماننے والا ابراہیم کے اسوے کی پیروی کر رہا ہوں ممکن نہیں ہے ممکن نہیں ہے بہرحال یہ جو ابراہیمک اور اس طرح کے ریلیجنز اور اس طرح کی جو وہ سلسلہ ہے اصل میں سب کے پیچھے سیاسی مقاصد ہیں مقاصد سیاسی ہوتے ہیں پھر اس کو سیاسی اور کلچرل اور اس طرح کے اس کو پھر دینی رنگ دینے کے لیے ادھر ادھر کی الٹی سیدھی چھوڑی جاتی ہے تو فرمایا قالوا قوم جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کیا کہا مقول کیا ہے ان برا بری کی جمع برا کس کی جمع بری کی فائل کی جمع فعلا بری ان برا من کم ہم تم سے بری ہیں اور کس سے بری ہیں وہ تعبدون من امدون اللہ اور ان سے جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو صرف بری نہیں ہے کف ہم انہیں سے بری نہیں ہے تمہارا انکار بھی کرتے ہیں وہ کفر نہ بھی ہم تمہارے ہمیں ہم تمہیں مانتے ہی نہیں یہ ہے خلاصہ ہم تمہیں مانتے کچھ نہیں وہ کفر نہ بھی اور وبدا بیننا و بینکم العداوہ حضرت ابراہیم کے اس صوبے پر عمل کر لیں جو کہہ رہے ہیں نا تو البلا برا تو ثابت ہو جائے گی مندر تو نہیں بنا کے جا کے اس کے سامنے ماتھے ٹیکیں گے <laughs> ٹھیک ہے کہ نہیں ابھی عجیب و غریب وہ ڈاکومنٹریز اس میں ایک کوئی کون ہے کوئی کامیڈین بلیک وہ گیا وہاں وہ بالکل عرب لباس میں پھر رہا ہے مسجد میں جا کے سجدے بھی کر ہے میں سمجھا مسلمان ہو گیا بعد میں چلا ابھی عیسائی ہے ہے عیسائی لیکن وہ اور اس میں جو ہے وہ ایک یو ای والا اس کا انٹرویو لے رہا ہے اور وہ بتا رہے ہیں کہ مجھے یقین ہو چکا ہے کہ خدا تک پہنچانے والا کوئی ایک رستہ نہیں ہے سمجھا وہ سب اس کو اپریشیٹ بھی کیا جا رہا ہے دیکھو کتنی اس کے اندر جو ہے وہ کیا ہے انفتاح ٹھیک ہے انفتاح کو کیا کہتے ہیں یعنی وسط ذہنی کو کیا کہتے ہیں انگریزی میں جو بھی کہتے ہیں تو بہرحال یہ باتیں بتائی جا رہی ہیں بہرحال تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تو صبح یہ ان کفر نہ بھی کم و بدا بین نہ و بین کم الادا و تغلبا تو کم از کم ہندوؤں سے ہی کر لیں پھر اس اس میں پہ عمل حتیٰ تو میرو بلّہ وحدہ اور ہمارے اور تمہارے درمیان شروع ہو گئی ہے شروع نہیں ہو گئی بلکہ سوری کیوں شروع نہیں ہو گئی اگر ہوتا بدا بیننا کم العداوت البغدا تو شروع ہو گئی ہے بدا یبدو بدو اس کا مطلب ظاہر ہونا ظاہر ہو گئی ہے ہمارے اور تمہارے درمیان عداوت اور بغوا نفرت اور دشمنی کب تک ظاہر رہے گی ابد ہمیشہ کے لیے یہ ظرف ہے ظرف زمان ہمیشہ کے لیے دشمنی رہے گی اچھا کوئی غایت ہے جس میں یہ دشمنی حرف جر آگے آگے حتیٰ جو ہے وہ حرف جر اور غایت ہے ٹھیک ہے حتیٰ کیا ہوتا ہے حرف جر اور غایت کسی شے کی غایت بیان کرنے کے لیے اور حرف جر ہوتا ہے آپ نے حرف جر فیل پہ کیسے آتا ہے اس لیے حتیٰ کے بعد ہمیشہ ان محضوف ہوتا ہے اور جب ان معذوف ہوگا تو وہ ان اور بات کا فیل جو ہے وہ کیا ہوگا مزدر معول اور مزدر معول مجرور ہوگا <laughs> یعنی تو حتیٰ ہے حرف جر اسی لیے جب کہا نا شاید ابن کسی نحوی نے کہ بھئی آپ سیدھا سیدھا یہ کیوں نہیں کہتے کہ حتیٰ منسوخ کرتا ہے ان لن کئی اس زن کے ساتھ آپ حتیٰ بھی ایڈ کر لیں خام خاں لوگوں کو پریشانی میں ڈالا ہوا کہ حتیٰ کے بعد انہوں نے کہا ہم نے جب استقرا کیا عربی کا تو ہم نے دیکھا کوئی عربی میں لفظ ایسا نہیں ہے جو بیک وقت جار بھی ہو اور ناصب بھی ہو فعل کا یعنی اسم کا جار بھی ہو اور فعل کا ناصب بھی ہو تو ہم نے کہا کہ یہ دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی لہذا حتیٰ جو ہے وہ حرف جر ہے لہذا جب حتیٰ حرف جر ہے یہ بات اسرار العربیہ میں ہوتی ہے وہ جو میں نے بتایا تھا کہاں گئے ہاں ابن الامباری کہ جب ہم نے یہ دیکھا کہ اس میں نہیں ہے پھر ہم نے کیا کہا کہ حتیٰ کے بعد ان محضوف ہوگا ان کے بعد جو فعل آئے گا وہ مزدر مول بن جائے گا مزدر مول کیا ہوگا مجرور ہو جائے گا تو حتیٰ تؤمنو باللہ کا مطلب ہے حتیٰ ایمانی کم باللہ ٹھیک ہے یعنی بدا بیننا و بینکم العداوت والبغضاء حتیٰ ایمانی کم ملتا بھی ہے اور نہیں بھی ملتا کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ جو پچھلے کا وہ حرف عطف ہوتا ہے حتیٰ جو ہے نا اس صورت میں عطف ہوتا ہے ہاں اور اس میں فرق تھا وہ یہ تھا کہ اگر حتیٰ جار دے رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں تک کوئی چیز ہوئی ہے وہ شامل نہیں ہے اور اگر وہ پچھلے کوئی ملا دیتا تو حتی ہاں، بن جائے گا اس کے حکم میں چاہتا صحیح صحیح ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے یعنی آپ کہیں کہ حتیٰ جو ہے وہ اگر عاطفہ ہو صرف حتیٰ صرف عاطفہ بھی آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ بعد والے کو اس کے حکم میں شامل کر رہا ہے پچھلے والے کے اور اگر وہ حرف جر ہے تو وہ بتا رہا ہے یہاں تک غایت ہے اچھا اب غایت مغیہ میں شامل ہوتی ہے کہ نہیں یہ ایک الگ موضوع ہے کبھی ہو بھی جاتی ہے کیا فرمایا وہ بھی یعنی عطف کی صورت میں تو وہ لازمن شامل ہوگا عقل ہاں، تو سمک حتی او رسا سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں لیکن قرآن مجید میں جو مثال ہے وہ کیا ہے اچھا وہ الہ کے ساتھ ہے لیکن وہ وہ بھی اسی میں آتی ہے وہ ہے وکسلو ارجلابئین اور ال الرفقین ٹھیک ہے ال المرافقی ال المرافق تو حتیٰ بھی اسی طرح الہ جس طرح حرف تھا آپ نے پڑھا ہوگا حتیٰ نصب کب دیتا ہے جب وہ الہ کے معنی میں آئے یا لام تعلیل کے معنی میں آئے ٹھیک ہے تو ہاں وہ حرف جر ہے نا کیونکہ بعد میں فعل تو نہیں آ رہا حتیٰ مطلع الفجر اس میں شامل نہیں ہے مطلع الفجر ہو گیا تو کیا آپ سوری وہ تو لیلت القدر لیکن لیل رہی لیل نہیں رہی حتیٰ مطلع الفجر میں لیل جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے ثم اتم الصیام الى اللیل وہ بھی حتیٰ الى الى اللیل کا مطلب ہے ہاں وہ کیا وہ کیا ہے وہ بھی صحیح صحیح کہہ رہے ہیں ہاں وہ بھی یہی مثال ہے ہاں حتیٰ یا کب تک کھا پی سکتے ہو حتیٰ یا تو یہاں حتیٰ کے بعد جو غایت ہے یعنی حتی تبین وہ کھانے پینے کی غایت میں شامل نہیں اس وقت نہیں کھا سکتے آپ وہی وہ صحیح مثال دے رہے ہیں یعنی وہ نکل گئی غایت حتیٰ یا لکم ال یہ بات ٹھیک ہے لیکن کئی دفعہ وہ غایت جو ہے وہ مبیہ میں شامل بھی ہو جاتی غایت اور مغ کیا شے ہے اب اس میں کب شامل ہوتی ہے فقہ کہتے ہیں کہ جب آپ نے کہا نا کسی شے کے بارے میں تو اگر حتیٰ کے بعد جو غایت آ رہی ہے وہ جو ماں قبل ہے اس کی جنس میں سے ہے تو شامل ہوگی جنس میں سے نہیں تو شامل نہیں ہوگی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں یعنی لیل ہے تو صبح اس کی جنس میں سے تو نہیں ہے لیل اور ہے صبح اور ہے تو حتیٰ مطلع الفجر میں شامل نہیں ہوگی لیکن اگر آپ کہیں عقل تو سما کا اور آپ نے کہا حتیٰ اور اس میں شامل ہو سکتی ہے سمجھ آ رہی ہے کیونکہ وہ اس کا جزو ہے اور اس کی جنس میں سے ہے لہذا وہ ہو سکتا ہے شامل سمجھ آ رہی ہے اب وہاں عموماً ہم شامل نہیں کر رہے لیکن شامل ہو سکتا ہے اگر وہ اس کی جنس میں سے ہو علاقہ بھی یہی فائدہ ہے تو کہا کہ جیسے وم ارسلو اور کیا ہے وہ یا ایو الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم و ایدیہ الى المرافق تو کہا کہ ید کی تعریف میں مرفق اس کی جنس میں شامل ہے ید میں کہا شامل ہے سمجھا شامل ہے تو لہذا مرافق کیا ہوں گے شامل ہوں گے ید کیا ہے ید اصطلاح میں یہاں سے یہاں تک ید ہے اگرچہ ہر جگہ کے ایک الگ الگ نام ہے لیکن پورا ید کا اطلاق اس پر ہو جاتا ہے تو بہرحال یہ ایک فقی مسئلہ بھی ہوتا ہے کب شامل ہوگا کب شامل نہیں ہوگا بہرا لیکن اصل قاعدہ کیا ہے حتیٰ جو ہے وہ حرف جر ہے حتیٰ حرف جر ہے لہذا اس کے بعد فیل بھی ہے تو وہ کیا ہے فیل مجرور نہیں ہوتا بلکہ مزدر کیا ہے مجرور تو یہاں کیا حتیٰ آ رہا ہے تؤمنو یعنی حتیٰ ایمانکم باللہ وحدہ تو کیا پتہ چلا حتیٰ حرف جر ہے تو حتی ایمان جو ہے وہ خارج ہوا نا اس سے بغض اور عداوت سے یعنی بغض اور عداوت کب تک جاری رہے گی ایمان باللہ سے پہلے پہلے تک جیسے ایمان باللہ تم لے آؤ گے بغض و عداوت ختم ہو جائے گی حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ اللہ قول ابراہیم یہ اللہ قول ابراہیم جو ہے یہ کس سے استثناء ہے کہا کہ یہ فی ابراہیم میں جو معذوف ہے فی حیات ابراہیم اس سے استثناء ہے سمجھا رہی یعنی لقد گان لکم اسوۃ الحسنۃ فی حیات ابراہیم اللہ قول یہ قول بھی ان کی حیات میں شامل ہے نا یعنی ان کی زندگی میں یہ قول بھی شامل ہے تو لقت کا ابراہیم یوں کہہ لیں اللہ قول ابراہیم لک یہ اس و سے خارج ہے سمجھا سمجھا رہی رہی نہیں یعنی هذا هذا القول القول مستثنا من فليس لكم ان تتبعوا لأن هذا القول ليس مشروعا لكم فإذا مات أحد مشركا فلا استغفار له وإبراهيم استغفر لأبيه مدة من الزمن بعد موته بعد موت من؟ بعد موت والده أو بعد موت أبي لا نقول والده بل أبيه تو یہ قول ابراہیم علیہ السلام کا عصبہ نہیں ہے استغفرن لك وما املك لك من الله من شيء

دوبارہ بتا یعنی کیسے مثال دیں کیسے کیا سینس کیا بنے گی کلام کے قول کی بات ہو رہی نا یعنی آپ نے استثناء کرنا ہے نا اللہ قول ابراہیم علی ابی تو اللہ قول ابراہیم علی ابی میں کس شے سے استثناء ہے اچھا یہ کہہ رہے ہیں یعنی کل قومی ہی اللہ قوم اللہ قول ابراہیم علی ابی ہی ل استق ہاں دیکھیں قول اصل میں بتایا جا رہا ہے ضروری نہیں کہ جب ان سے کہہ دیا لک فہو استق فرن ولا آدی ہی مشرق تو بغض اور عداوت تو اس قول کے ساتھ جمع ہو سکتی ہے کہ نہیں سمجھا رہی ہے کہ نہیں یعنی بغض اور عداوت اس قول کے ساتھ جمع ہو سکتی ہے ہو سکتی ہے نا ہو سکتی ہے بالکل اور پھر ہمیں دین کے دوسرے دلائل سے پتہ چلا دوسری جگہ جو بھی پہلے میں پوری آیت پڑھی اس میں اللہ میاں نے کہا تم لوگ استغفار نہیں کرو گے ہاں حضرت ابراہیم نے کر لیا تھا کچھ اس وجہ سے لیکن تم لوگ نہیں کرو گے یہ بھی ہمیں پتہ چل گیا تو جہاں پہلے سورہ توبہ میں یہ بات ہمیں معلوم ہو چکی ہے تو یہاں بھی اسی پر محمول کریں گے اور باقی جہاں تک قول ہے تو وہ بغض و عداوت کے ساتھ بھی جمع کسی مشرق کے لیے بغض و عداوت ہوتے ہوئے بھی آپ اس کے لیے ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے کر سکتے ہیں تو یہاں اسی طرح استغفار ہے سمجھا رہی ہے کہ نہیں کیا ہے دوبارہ بتائیں ہاں دیکھیں یہاں میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ بھئی یہ کون لوگ ہیں وفیہم قولان ٹھیک ہے زاد المسیر والے کہتے ہیں کہ جو ماں ہیں اس میں قولان ہے ایک انہم الانبیاء یعنی یہ تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی ذات میں بھی اور جو ان کے ساتھ ایمان لانے والے مزید انبیاء ہیں جنہوں نے ابراہیم ابتدا کی ان میں اسوا ہے سمجھا رہی ہے دوسری رائے کیا ہے المؤمنون جو بھی حضرت ایمان حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان رکھنے والے ہیں وہ حضرت جو حضرت ابراہیم کے اس اسوے پر ہیں ان کی ذات میں بھی اسوا ہے بس ضروری نہیں ہے کہ میں نے اس لیے بتایا تھا میں نے ایک بات کی تھی والذین معاہو میں معیت زمنی ضروری نہیں یہی اس قول کی وضاحت انہوں نے یہاں کی ہے یعنی مائیت میں یعنی جیسے آپ کہتے ہیں ان اللہ مع والذین هم محسن تو ماح کا کیا مطلب ہے نہ مائیت ہے نہ مائیت مکانی ان اللہ مع مال مع الصابرین ٹھیک ہے تو معیت سے یہ نہ سمجھیں کہ والذین معه ای کانو موجودین فی نفس الزمان وفی نفس المکانی فی مکان ما اللہ

ٹھیک ہے و ماں املی کا من اللّہ منشی یعنی استغفاری لن یغنی کا من اللہ شعیع یعنی ما املیکو کا مطلب یہ نہ سمجھ لیا کہ میں نبی ہوں میں نے استغفار کر لیا تو کچھ ضروری نہیں ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے کچھ بھی نہ ہو وما املک املی من اللہ من منشئی ربنا علیک توکلنا والیک انبنا یہ سب حسر ہے علیہ کا توکل نا توکلنا توکل نہ اللہ علیہ کا و انبنا اللہ علیہ کا وہ علیہ کل مصیر و مل اللہ ولی کا ٹھیک ہے رب تجالنا فتن تن کفر اس کی تشریح میں فرمایا گیا کہ فتنہ بنانے سے مراد یہ ہمارے اوپر کافروں کو غلبہ دے کر انہیں ہمارے ذریعے نہ آزما کے وہ ہمارے ساتھ کیا کرتے ہیں سمجھا رہی ہے کہ نہیں رب لا تجعلنا فتن تن سبب بل والامتحان للکفار امتحان بات باتیں ہو رہی ہے کہ نہیں ہمیں کافروں کی ازمائش کے ذریعے نہ بنا بات واضح ہو رہی ہے ہمیں کافروں کی ازمائش یعنی کافروں کی ازمائش کیسے ہو رہی ہے کہ بھائی تم مسلمانوں کے ساتھ کرتے کیا پر ایمان لاتے ہو یا ان کی ان کے ان کے ساتھ سلوک کیا کرتے ہو ان کو غلبہ دے دیا مسلمانوں نے تو مسلمانوں پر کفار کو غلبہ دینا کفار کو آزمانا ہے مسلمانوں کے ذریعے فرمایا ایسی صورت پیدا نہ فرما ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا رب واغفر لنا ربنا انك انت العزیز الحکیم

عافیت کا مطلب یہی ہوتا ہے ازمائش سے دور ہونا یعنی میں بھی مجھ پر بھی ازمائش نہ آئے اور میں کسی کے لیے ازمائش نہ کروں تو عافیت مانگی گئی ہے تو وہ ٹھیک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد فیہم اسوت حسنت اب یہاں ایک اور بات ہے دیکھیں لمن كان یرجو اللہ والیوم الآخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں وذکر اللہ کثیرا ٹھیک ہے اللہ اور یوم آخرت کو چاہنا یہ ہے عقیدہ اس میں انبیاء میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ اور ہے فل ایمان بلّہ ولیوم الآخر اور حضرت ابراہیم کا اور ہے اللہ کا ذکر کیسے کرنا ہے اس میں فرق ہو سکتا ہے نا جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والسعی جو الصفاء صفا امروۃ ذکر اللہ یہ اللہ کا ذکر ہے عقیم صلاح لذکری سمجھ آ رہی ہے تو یہ جو عبادات ہیں اور اللہ کو یاد کیسے رکھنا ہے اس میں انبیاء اسوا نہیں ہے ہمارے لیے یعنی اللہ کو کیسے یاد رکھنا ہے اللہ کی اس لیے وہاں اضافی قید آ گئی لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا فمن اراد ان يذكر الله كثيرا فعليه ان يقتدي بخاتم الانبياء اليس كذلك لا غيره اس لیے یہاں ذکر اللہ نہیں ہے اور ذکر ذکر ذکر اللہ اللہ اللہ کثیر کثیر کثیر فرمایا لقد لقد كان كان كان لكم لكم لكم فيهم فيهم اسوه اسوه قد كانت حسنه لمن يرجو الله الله واليوم الاخر ومن فان هو الغني الحميد اسی پر امید رکھنا کی وہ تو وہ تو بالکل ایسا نہیں ذکر و یرجو ذکر اللہ ہی کثیرہ نہیں ہے فیل ہے اچھا، لمن کان یرجو اللہ والیوم الاخرہ ولمن ذکر اللہ کثیرہ ٹھیک ہے تو ذکرہ میں جو ہوا کی ضمیر مستطر ہے اس کا عطب من پر ہے ومن یتولا میں خضر حیات صاحب یہ یتولا جو ہے وہ جزم میں ہے مجزوم ہے تو کیسے مجلوم ہے اس کے اوپر تو فتح آ رہا ہے دو لام دو لام کون سے وہ تو ہے دو لام لیکن یہ دو لاموں سے تو جزم کا کوئی تعلق نہیں تو اللہ کا مادہ کیا مادہ ہاں تو جب آپ پہنچ گئے وہاں یا تک تو پھر آپ یہ بتائیں نا کہ اس کی جزم جو ہے وہ حذف حرف اللہ ہے یعنی مجزوم بے حرف اللہ سکون سے نہیں ہے کبھی ایک ہوتی ہے علامات اصلیہ وہ تو یہی ہوتی ہے لیکن ایک علامات فریہ ہوتی ہے کبھی وہ نون رابی گرنا ہوتا ہے کبھی حرف علت نے گرنا ہوتا ہے تو یہاں کون گرا ہوا ہے یعنی آپ کہیں گے فعل الدار مجزوم لی فعل الشرط فعل الشرط وعلامت و علامت حرف العلت من آخره سمجھا رہی فعل شرط ہے نا یہ من یا طلحلہ یا طول لام کے بعد یا بھی آئے گی نا کیونکہ یہ ناقص ہے نا ناقص نہیں اس حالج ناقص ناقص یا مادہ جی جی جس سے ولی بھی ہے جس سے بغلا بھی ہے جس سے تولی دوست بنانا بھی ہے جس سے تولی منہ پھیرنا بھی ہے جس سے تولی حاکم بننا بھی ہے جس سے تولیہ حاکم بنانا بھی ہے سب اسی سے اسی سے ہے سب اسی سے مولانا ہے اسی سے مولا جو ہے وہ آزاد کردہ غلام ہے اسی سے مولا جو ہے وہ آزاد کردہ غلام کا مالک ہے وہ بھی مولا ہے اسی سے مولا وہ ہے کہ جو اسی سے مولا وارث ہے ولی کل جالنا موالیہ موال ترک ترکاری ٹھیک ہے اسی سے کیا ہے موالی اسی سے مولا وہ بھی ہے کہ جو جس سے بھائی چارہ جو تھا نا جب کیا کہتے ہیں اس کو تحاخ المدینہ تو جو ایک دوسرے کے وارث بنتے تھے وہ بھی اولیاء ہیں اللہ انتفالو الا اولیاء اکم معروفہ اسی سے اولا ہوتا ہے اولا النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و امہاتهم و ازواجهم امہاتهم و اولو الارحام بعضهم اولا ببعض وہی اولا ببعض فی کتاب اللہ من المؤمنین والمہاجرین الا ان تفعلوا الى اولیائکم ایک آیت میں وہی سیغہ مختلف اس سے آ رہا ہے لیکن اس سیغے کا بنیادی معنی کیا ہے قریب ہونا واو لام یا کا جو اوریجنل میننگ ہے ید القرب ید القرب مطلب، قریب ہونا ہاں بالکل خلاف اولا کا مطلب ہے خلاف اولا الى الحق یا الى الصواب حق عقیدے کی اصطلاح الى الصواب اسی لیے النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم نبی اہل ایمان سے ان کی جانوں سے زیادہ قریب ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی جانوں پر نبی کو مقدم رکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بھی ہمارے لیے بھی نبی ہمارے لیے بھی جیسے ازوا جو اماں تو ہمارے لیے بھی وہ امہات المؤمنین تو حضرت ابئی ابن کعب کی قرات میں ہے قرات شاذہ یعنی تفسیر قرات وہ ہوا ابو اللہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امهاتهم وهو اب وہوا ابو یہ اب اب نے ابن کعب کی روایت ہے یعنی یہ تفصیلی روایت ہے تفصیلی روایت کا مطلب ہے کہ اگر وہ مائیں ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حیثیت باپ ہونے کی بھی ہے لہٰذا دوسری روایت میں آپ نے کیا فرمایا ان نما اناۃ دلی و <laughs> ٹھیک ہے وہ صحیح ہے یہ میں تمہارے لیے والد کی جگہ پر ہوں تو گویا اس کو انہوں نے وہاں تفسیر میں شامل کر دیا وہ ہوا ابن لہم بہرحال تو یہ ہے صورتحال حال ایک یہ اب عربی زبان کا یہی تو کمال ہے آپ دیکھیں آپ جو دیکھیں جا کے ولی کا مادہ ہے کیا ہے اس پر غور و فکر کریں اتنے نوانسز ہیں اس کے اندر ٹھیک ہے اور اتنے اس کے اندر شیڈز ہیں معنی کے اور بہت یعنی وہ ہے وہ ایک ڈاکٹر نعمان الحق صاحب سے ملاقات ہوئی پچھلے دنوں وہ عمر کے دار آدمی مولانا منتخب الحق قادری جو ہیں ان کے بیٹے ٹھیک ہے اور بڑے پروفیسر ہیں فلسفے ادب کے باہر کی یونیورسٹیوں میں پڑھاتے رہے اب یو ایم ٹی میں لبرل آرٹس کے ہیڈ ہیں اور پوری دنیا پھر ہیں لمس میں دس سال پڑھایا پھر باہر بھی پڑھایا ابھی بھی ہر وقت آگے پیچھے باہر جاتے رہتے لیکن اردو ان کی ایسا شستہ قسم کی نستعلیق اردو تھی کیا بات ہے لیکن وہ یہی رو رہے تھے کہ ہمارے ہاں ہوا کیا ہے وہ کہہ رہے تھے سمینٹک رینج ہوتی ہے ایک الفاظ کی یعنی جیسے عربی میں بھی آپ دیکھیں وہ اردو کی مثالیں دے رہے تھے لکڑی ٹوٹنے کے لیے اور لفظ ہے دل ٹوٹنے کے لیے اور ہے فلاں شہر ٹوٹنے کے عربی میں بھی سارا ایسے ہی ہے کہہ رہے لیکن اب سب جگہ یہ بالی ووڈ نے اتنی اردو زبان کو بتا رہے تھے خراب کی ہے کیا فرق ہی کوئی نہیں ان کے ہاں الفاظ میں لغت کا بیڑا غرق کر دیا ہے پھر وہ مثال دے رہے تھے کہتے ہیں کہ کہتے ہیں یار ٹینشن نہ لو کہہ رہے ہیں یہ لغت جو ہے وہ پھیل چکی ہے پھر کہتے ہیں اس کو نا وہ انگریزی میں بھی ٹرانسلیٹ کرتے ہیں جو بالکل نان سینس ہے وہ کہتے ہیں ڈونٹ ٹیک ٹینشن یار <laughs> تو کہیں ڈونٹ ٹیک ٹینشن کوئی شہر نہیں ہے تو اسی طرح ہمارے ساتھ ہوا تو لغت بالکل خراب ہوتی چلی گئی ہے لغت بہت یعنی ضعیف تو لغت میں غور و فکر کرنا جو ہے نا وہ ضروری ہے ہاں مقاصد شریعت میں سے ہے چاہے آپ کی زبان اردو ہے تو اردو کو اسٹرانگ کرنا مقاصد شریعت میں سے ہے آپ عربی میں کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کریں لیکن اپنی جو لغت العم ہے وہ مقدم رہتی ہے ہاں مولانا قاری محمد طیب قاسمی علیہ الرحمٰ کا ایک رسالہ بھی ہے ان کے مجموعے میں اردو کی شرح حیثیت تو انہوں نے بتایا کہ اردو کی شرح یعنی اردو کی حفاظت واجب ہے یعنی ہمارے اوپر کہ ہم اردو کی حفاظت کریں کیونکہ اس میں اردو میں ہے اور یہ ہندوستان میں دین کی حفاظت کا سمبل ہے انگریزی چلی آ رہی ہے پھر نہ انگریزی آئی نہ اردو آئی عجیب و غریب مخلوق پیدا ہو گئی ابھی میں جب گیا تھا یہ اسلام آباد تو ہم ٹریکنگ کر رہے تھے تو بہت رش تھا اوپر نیچے لوگ آ رہے ہیں اس میں جو بھی مخلوق آ رہی تھی وہاں اور لڑکیاں اور لڑکے تو وہ مخلوق یہ تھی کہ وہ گزر رہے ہیں تو چلتے ہوئے آدھی انگریزی ہے آدھی اردو سمجھ نہیں آ رہی کہ یا انگریزی بول دو یا اردو بول دو تین جملے انگریزی کے آئے پانچ اردو کے آئے پھر انگریزی آئی پھر اردو آئی پھر انگریزی آئی وہ سیدھی سیدھی بات کرو رضوان صاحب کہہ رہے ہیں آپ بھی درس میں یہی کیا کریں بیچ میں خام خیر بھی آتی رہتی ہے جملے <laughs> کوئی بھی زبان نہیں آتی ہے نہیں وہ صحیح کہہ رہا ہے ہاں اور وہ سمجھ وہی میں بتا رہا ہوں کہ ایک نئی مخلوق ہے نا وہ تو بالکل ایک فرق مخلوق ہے ان کی پھر آپ کیونکہ زبان نے آپ کی ذہنیت بنانی ہوتی ہے زبان ہی کی وجہ سے آپ کی ذہنی صلاحیتیں یعنی سوچنا کتنا ہے آپ نے اور آپ کی سوچ میں ڈیپتھ کتنی ہے وہ آپ کی زبان پر منحصر ہے ہے کہ نہیں یعنی آپ سوچ سکتے ہیں بغیر زبان کے نہیں سوچ سکتے انسانی اگرچہ کہتے ہیں کہ کچھ تجریدی ایک ایسی کیفیت ہو سکتی ہے وہ ایکسٹسی کی کوئی کیفیت ہوگی جس میں انسان تھنکنگ وداؤٹ اینی لینگویج وہ ممکن ہے لیکن وہ میرے لیے ممکن نہیں وہ کسی اللہ کے ولی کے لیے ممکن ہوگا لیکن میں تو جب بھی غور کروں گا تو میں الفاظ میں غور کروں گا ایسا ہی ہوتا ہے جی جی آپ کے مادری زبان نہیں مشہور صاحب اس لیے جن کی کوئی مادری زبان نہیں ہوتی بیچارے کیا سوچتے ہوں گے نہیں وہ انگریزی اور اردو مکس میں سوچ رہے ہیں تو ان کا نہ مطلب ان کی آپ کہیں کہ بلونگنگ کسی شہر سے نہیں ہے ان کی کوئی بنیاد نہیں ہے میں تو بڑا ہاں۔, ہاں یہ بات جزوی درست ہے مطلب میں نے بھی کچھ لوگوں کو پڑھا ہوا ہے اس طرح کہ جو کہتے ہیں کہ اصلاً آپ زبان پہ کنٹرول نہیں رکھتے بلکہ زبان آپ پر کنٹرول کرتی ہے یعنی اصل میں یہ نہیں کہ آپ زبان سے سوچ رہے زبان آپ کے ذریعے سوچتی ہے یعنی آپ اصلاً تابع ہوتے ہیں اپنی زبان کے نہ کہ زبان آپ کے تابع ہوتی ہے اس میں اس طرح کی مثالیں دی جاتی ہیں بنیادی طور پہ کس طرح زبان زبان کی وجہ سے آپ کی آپ کا آپ کہیں کوگنیٹ جس کو کوگنیٹو فریم کہتے ہیں نا الطار الذہنی وہ طے ہو رہا ہوتا ہے یہ بات ایک حد تک درست ہے ایک حد تک درست ہے لیکن اس کو اتنا نہیں کرنا چاہیے پھر آپ پہنچ جائیں گے اسی جگہ پر کہ جہاں جدید لوگ پہنچے ہوئے کہ زبان بھی کچھ نہیں ہوتی ٹھیک ہے یعنی میں میرے اوپر زبان کا قبضہ ہے اور زبان ان دی اینڈ جو ہے وہ ایسے سگنیفائر اور سگنیفائڈ کے درمیان ہے جن میں کوئی رشتہ نہیں ہے تو ان دی اینڈ زبان میں کوئی حقیقت بھی بیان نہیں ہو سکتی لیکن یہ ایک حد تک ہے تو اس پر آپ جو ہے نا زبان کی فضیلت پہ جو جن کا نام میں نے کل لیا تھا نا ڈاکٹر عمر عبداللہ ان کو دیکھا کریں وہ آپ کو بتائیں گے کہ نہیں یہ باتیں نانسنس ہیں زبان خصوصاً پرانی جو اینشینٹ زبانیں تھیں جن میں ان کا خیال یہ کہ سب سے پرانی زبان عربی انہوں نے باقاعدہ بتایا ہے کہ عربی اصل میں سب سے پرانی سب عبرانی سے بھی پہلے وہ کہہ رہے ہیں عبرانی بہت بات کی ہے عبرانی کے اندر وہ ہے ہی نہیں ڈیپتھ اور مطلب انہوں نے مثالیں دی ہیں کہ پرانی زبانوں کی کیا کیا خصوصیات ہیں ان کی ان ان کا کی تحقیق انہوں نے بتایا پرانی زبان اصل میں اور کہتے ہیں کہ اینشینٹ زبانوں کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ الفاظ میں چیزوں کی حقیقت بتاتے تھے یعنی وہاں واقعی وہ لفظ جو ہے جو سگنیفائر ہے وہ سگنیفائڈ کے ایسنس کی طرف اشارہ کیا کرتا تھا اور ان کے درمیان جو تعلق ہوتا تھا وہ اس طرح کا رینڈم نہیں ہوتا تھا ٹھیک ہے لیکن بہرحال اس لیے زبان اصل میں ڈیوائن ہے ہمارا خیال ہے یہ انشاءاللہ یعنی زبان کیا ہے اصل اپنی اصل میں ڈیوائن ہے اس کے پاس اس ڈیوائن لینگویج سے انسانوں نے زبانیں بنائی ہیں اور زبانیں پھیلتی چلی گئی ہیں لہذا زبانیں ایک لحاظ سے وضعی ہیں یعنی سوشل کانٹریکٹ کے نتیجے میں وجود میں آتی ہیں لیکن ایک اعتبار سے یعنی اپنی اوریجن کے اعتبار سے ڈیوائن ہے اور اس کی طرف اشارہ علّمی نے کہا کیا علامہ آدم السما اک تو السما لغت کیا ہوتی ہے اسم سمجھا سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں نام دینا ہے نا لغت تو علامہ آدم اسما اک اللہ میں ایک اشارہ اس کی طرف بھی ہے کہ ایک لینگویج جو تھی وہ ڈیوائن بمانا ڈیوائن سے مراد ہے ڈائریکٹلی یعنی اللہ کی طرف سے مباشرتاً آئی ہے وہ تو صلاحیت کا بیان ہے وہ تو بات واضح ہے وہاں علامہ البیان میں صلاحیت کا بیان ہے اب آپ یہاں وہاں سے اخذ کر سکتے ہیں کہ علامہ البیان کا مطلب ہے اس کے اندر زبان بنانے کی اور بولنے کی صلاحیت بھی ہے لیکن زبان بولنے اور بنانے کی صلاحیت میں اسے اوریجنلی کچھ دیا گیا ہے نا وہ اللہ وہ ایک زبان ہے ہاں؟ نہیں حضرت آدم کی کوئی زبان بول رہے تھے نا کہ نہیں بول رہے تھے حضرت آدم نے وہ زبان کیا اس پروسیس سے سیکھی تھی جیسے ہی بتاتے ہیں کہ چلتے پھرتے ایک چیز گری تو اس کا نام اس طرح رکھ دیا اس طرح رکھ دیا وہ تو بڑا ٹائم اس کے لیے تو سینکڑوں سال چاہیے ایک زبان بننے کے لیے سمجھا رہی تو حضرت آدم نے ایسے زبان بنائی تھی وہ وہ بول رہے تھے زبان بول رہے تھے وہ آپس میں کمیونیکیٹ کر رہے تھے وہ زمین پہ آئے ہیں تو ان کی کمیونیکیشن ان کی بچوں کے ساتھ اور سب کے تو وہ زبان انہوں نے کیا ایک سوشل گریجول پروسیس کے ذریعے سیکھی تھی صرف نہیں سیکھی تھی سو یہ نہیں پتا لیکن بہرحال ایک زبان تھی وہ ہو سکتا ہے وہ بالکل اس طرح کی عربی نہ ہو لیکن ڈاکٹر عمر عبداللہ جیسے کہتے ہیں کہ شاید وہ مطلب اپنی اصل اسی سے عربی پھوٹی اور اب عربی ہی اصل زبان ہے یعنی اصل زبان جس کے اندر آپ کہہ سکیں کہ وہ ڈیوینٹی ہے تو وہ ڈیوینٹی جو ہے وہ یعنی یہ بات کوئی اتنی غور و فکر کی نہیں ہے آپ خود ہی سوچیں اللہ میں یعنی عربی میں کیوں قرآن مجید اپنی آخری کتاب اتاری ہے کسی بھی زبان زبان میں اتاری جا سکتے تھے ہاں تو اس کے اندر کچھ ایسی بات تھی کہ جو باقی زبانوں میں نہیں تھی لسان عربی مبین ٹھیک ہے اور لعلکم تعقلون عجیب بات ہے انا ان قرآن عربی تاخل یعنی ہم نے عربی زبان میں اس لیے اتارا ہے کہ تم ذرا عقل سے کام لے سکو یعنی جو فہم اور کلام کے اندر جو معنی بیان کرنے کی صلاحیت عربی زبان میں تھی وہ کسی اور زبان میں نہیں تھی لہذا ہم نے عربی میں اتارا ہے تاکہ اس کے ذریعے تعقل ہو سکے یعنی خدا کی مراد جانی جا سکے ایسی مراد عربی زبان کے سوا کسی اور زبان میں جاننے کا احتمال نہیں تھا اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں امجد صاحب عربی زبان ضروری ہے ٹھیک ہے عربی زبان اس میں غور و فکر کریں عربی زبان کو سنیں عربی زبان میں پڑھیں ڈکشنریاں کھولیں ڈکشنریوں کو کثرت سے کھولیں اور عربی زبان سے اگر نہیں بھی آتی تو محبت کریں وہ جو ہے نا کن عالمن او متعلمن او محب لہما ولا تکن رابعن فتح لکھ فتح لکھ ادا یعنی لست متعلم ولست معلما و محبا لهما معلمًً و بالله هالك لہما كذلك؟ فأحب العرب لثلاث وهذا الحديث ضعيف أحب العرب لثلاث فإني عربي والقرآن عربي ولغة أهل الجنة عربي فلهذه المعاني الثلاثة أحب العربية وأحب العرب الذين يتحدثون باللغة العربية الذين ليس لهم وجود في هذا الزمان إلا نادرا الذين يتحدثون بالفصحى لا يتحدثون بالفصحى إلا في مجالس العلم أما في الحوار العادي فيما بينهم فيستعملون العامية أليس كذلك؟ وهي ليست فصحى وليست العربية لأنها ليست على قواعدها بل تخالف قواعدها كثيرا تخالف قواعدها كثيرا ها؟ لأنه قد مر زمن طويل جدا منذ سيدنا آدم ربما مئات الألوف من السنين كذلك تو آپ کا سوال یہ تھا کہ اتنی ساری زبانیں کیسے آئیں دیکھیں اس کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں جغرافیہ بھی ہو سکتا ہے سفر بھی ہو سکتا ہے ادھر سے ادھر چلے گئے سمجھا رہی ہے کہ نہیں اور وہاں جا کے کچھ نئے فنومنس دیکھے کچھ نئے نام رکھے گئے پھر آہستہ آہستہ کتنا عرصہ گزرا یہ نہیں ہمیں پتہ نا ہمارا تو خیال ہے کہ لاکھوں سال گزرے ہوں گے جس طرح ڈائلیکٹس ہیں اب کیوں بدل رہا ہے آپ سوال کریں گے نا پنجابی ادھر اس طرح بولی جا رہی ہے آپ کے علاقے میں تو پنجابی نہیں ہے ویسے لیکن وہاں سرائکی بولی جا رہی ہے ادھر جائیں گے تو ہند کو بولی جا رہی ہے تو جس طرح ڈائلیکٹس بھی کسی وجہ سے بدل رہے ہیں نا ڈائلیکٹس بدلتے بدلتے بدلتے بدلتے ایک نئی لغت بھی جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں سرائکی پنجابی نہیں ہے وہ کہتے ہیں الگ زبان ہے لیکن صحیح پنجابی سمجھنے والے بھی سمجھ لیں گے صحیح پنجابی سمجھنے والے ہند کو بھی سمجھ لیں گے تو گویا مزید ایوولوشن کے ذریعے اگر بدلتے بالکل ایک نئی لغت وجود میں آ جاتی ہے چینی زبان کچھ ایسی لگتی ہے ہاں، لفظ کو لفظ ہاں, ہاں۔, ہاں، وہ ٹھیک ہے ہے یہ ڈائلیکٹ ہاں بالکل آپ کہہ سکتے ہیں جیسے ایک اردو ہے اسٹینڈرڈ کہیں بولی جاتی تھی لکھنؤ میں اب تنی کہا اس کے بعد اردو جو ہے وہ سب بولتے ہیں پنجابی بھی بولتے ہیں تو وہ جو اسی طرح کہہ رہے ہوتے ہیں اس طرح آپ بول رہے ہیں اور اس طرح تو وہ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے اور زبان بولنے والے جب وہ زبان بولتے ہیں تو اس میں تغیر کرنے شروع بہروتا ہے ہاں بالکل ہو سکتا ہے لیکن یہ بہت نہ ویسے اگر آپ غور کریں گے تو یہ خود ایک مطلب الہی قسم کا معاملہ لگتا ہے انسانی زبان ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا نا وہ آیاتی ہی اختلاف السنتکم و الوانکم سورہ روم میں فرمایا اس کی نشانیوں میں سے تمہاری زبانوں کا اختلاف ہے یعنی یہ اس میں کوئی سر الہی ہے کیا زبانیں اتنی زیادہ زبانیں پیدا ہو گئی ہیں رنگ میں بھی الوانی کو نسلوں میں یعنی یعنی تمہاری نسلیں اور پھر نسلوں کے اعتبار سے الگ الگ کریکٹر ٹریٹس الگ الگ صفات سب کیا ہے عجیب و غریب فلاں نسل میں واقعی آپ دیکھیں فلاں ذات ہے اس کے اندر ایک صفت ہے اس کے لوگوں میں پائی جا رہی ہے میجورٹی میں کیا بات سمجھا جی علاقے میں جغرافیہ بھی اثر انداز ہوگا یقیناً کوئی شک شک نہیں ہے جغرافی اثر انداز ہوتے ہیں تو لہذا جب حضرت آدم کی ضروریت پھیلتی چلی گئی دنیا میں تو یہ سب عوامل فیکٹرز بنے ہوں گے پھر اللہ کا کوئی سر ہے انسان کے اندر علامہ البیان کی صورت میں تو یہ تو بہت یعنی آپ کہیں اب تو پورا علم ہے نا لنگوسٹکس اور سمینٹکس اور پتہ نہیں کیا کیا اور ہر جو تو کیا کہلاتا ہے اور پھر جو جدید فلسفے ہیں جو ڈی کنسٹرکشن اور اسٹرکچرزم پہلے تھا پھر ڈی کنسٹرکشن وہ سب لغت کے اوپر ہی ہے انہوں نے تو لغت کو اٹھا کے پھینک دیا ہے لیکن اٹھا کے پھینکنا ضروری تھا کیونکہ عبد الوہاب المسیری کہتے ہیں لغت کے اندر بھی ضلال اللہ موجود تھا یعنی جب وہ بڑی زبردست تعبیر ہے یعنی لغت اگر آپ اس کو رک, لغت کی حیثیت سے اس کو ڈی کنسٹرکٹ کرنا ضروری تھا کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر اللہ کا سایہ ہے <laughs> اس کے اندر کیا ہے اللہ کا سایہ لہذا اللہ کا سایہ اس میں سے نکالنے کے لیے اس کو ڈیکنسٹرکٹ کر کے اس کو محض اب ایبسرڈ اور رینڈم بنا کے پیش کرنا اور بتا دینا کہ لغت میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا سوائے خرید و فروخت کے میٹا نیریٹیوز کا بیان ممکن نہیں ہے لغت کے اندر اس کے لیے ضروری تھا کہ آپ بتائیں کہ میٹا نیریٹیو کیوں نہیں ہے اگر بالفرض فرض ہو بھی بالفرض فرض تو نہ اس تک پہنچا جا سکتا ہے نہ اس کا بیان ٹرانسمیشن ہو سکتی ہے اس کی لغت جو ہے نا اس کو مضبوط کر لو اس لیے لغت کو تباہ و برباد کر دیا اور لغت کے اندر پھر جب تبدیلی آتی ہے تو یا کوئی کسی اور تہذیب سے اٹھ کے کچھ لغت کے الفاظ آتے ہیں تو سارا کچھ بگڑ جاتا ہے جی ہاں بالکل

عقل مند تھے وہ یقیناً انہوں نے جب آ کر ہماری زبانوں پر خصوصاً ہندوستان میں اور پھر آپ ٹرکی میں دیکھتے ہیں اور مصر میں دیکھتے ہیں جہاں فرانس آ گیا یا الجزائر وغیرہ میں تو زبان پر خصوصی فوکس اور علوم کو ان زبانوں کی بجائے اپنی زبانوں میں منتقل کرنا ٹھیک ہے اور زبان سے رشتہ توڑنا یہ آپ کی یعنی آپ کی پوری انٹلیکچوئل تہذیب سے رشتہ توڑنے کے لیے ضروری تھا مطلب یہ زیادہ جانا پوجا کہاں ہے نہیں اتفاق نہیں ہے جانا پوجا ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے وہ جانتے ہیں یعنی اب ان کے ہاں یہ بات واضح ہے کہ لغت جو ہے اس سے توڑنا ضروری ہے اس کے بغیر کام نہیں چلے گا یعنی آپ کا ایک آپ یوں کہیں کہ آپ کی آپ تو ایک ایک وجود ہیں لیکن آپ کے ذہن کی ایک کنٹینیوٹی ہے نا پیچھے ذہنی تاریخ ہے پوری اچھا۔ اس ذہنی تاریخ کو آ کر بیچ میں سے فیتے سے فیتا کاٹنا اس کا لغت خراب کیے بغیر یہ لغت تبدیل کیے بغیر ضروری نہیں اور پھر ایسے لوگ پیدا ہو گئے نا جو اپنی لغت ام نہ جاننے پر فخر کرتے ہیں <laughs> یعنی بچے ہمارے انگریزی فرفر بولتے ہیں اردو میں صحیح ان کو پڑھ نہیں سکتے وہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ نہیں آگے سے نہیں کہنا چاہیے ماشاء اللہ انورٹیڈ کاماس میں یعنی،, یعنی اس پہ ماشاء اللہ ہی کہا جاتا ہے یعنی کیا بات ہے یعنی ان کی انگریزی اتنی زبردست کہ اپنی زبان میں سے نہیں پڑھ سکتے کیا بات ہے <laughs> آپ چلے جائیں نا ریڈنگس میں کوئی کتابیں خریدیں تو وہاں اس طرح کی مخلوق آپ کو ملے گی ریڈنگس <laughs> ہاں مل جاتی ہیں اصل میں اور وہ اب وہی ہوا نا رضائل فضائل بن گئے اپنی زبان نہ آنا اردو میں میرے سے پڑھا نہیں جاتا کہ انگریزی کتاب بتائیں عجیب بات ہے بھی اردو تمہاری کتاب ہے زبان ہے اردو میں کیسے نہیں پڑھا جاتا ہاں وہ انگریزی سکھانے زبان اچھی ہونی چاہیے والدین کی تاکہ وہ بچہ بچہ تو زبان والدین سے سیکھتا ہے ابھی ایک تحقیق تھی اسٹڈی کہ بچہ جو ہے وہ سات سال کی عمر تک سات زبانیں بیک وقت سیکھ سکتا ہے اور بیک وقت بول سکتا ہے سیون سیون لینگویجز میں نہیں کر سکتا یہ کام کیونکہ میرا دماغ کام نہیں کرے گا بلکہ میں تو اگر زیادہ عرصہ جو ہے وہ انگریزی میں گزارا تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ عربی خراب ہو رہی ہے پھر عربی کی جاتے ہیں پھر انگریزی کی طرف جاتے ہیں پھر انگریزی تو پھنس جاتا ہے انسان لیکن بچپن میں ساری زبانیں سیکھ رہا ہوتا ہے سیدھی سی بات ہے سکھانی چاہیے ایک تو اس کی زبان پختہ ہونی چاہیے لیکن اس کے ساتھ اس کو مزید زبانیں یا اس کے ساتھ مزید یعنی جیسے میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ شام کے ایک ڈاکٹر معذم ہیں وہ لغات پہ کام کر رہے ہیں انہوں نے کہا میں نے اپنے بچے پہ کام کیا تو ہم نے طے کیا تھا کہ میں والد ہوں تو ہمیشہ فسا میں بولا کروں گا والدہ ہمیشہ سلینگ میں بولے گی ٹھیک ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اب وہ چار سال کا یا اتنے سال کا ہے پانچ منٹ ہے نا ابھی بھائی صاحب ہاں پانچ چار سال کا ہے وہ دونوں زبانیں بالکل ٹھیک بولتا ہے میرے سے جب بھی بات کرتا ہے تو خود بخود فسا میں بات کرتا ہے اور جب اپنی والدہ سے بات کرتا ہے تو خود بخود سلینگ میں بات کرتا ہے اور اگر میں اس سے کہوں کہ بھائی اپنی والدہ سے یہ کہو کہ بھائی اس طرح کچھ کرنا ہے تو وہ ٹرانسلیٹ کرے گا اس کو سلینگ میں اور بتائے گا ٹھیک ہے یعنی وہ کہتا ہے کہ میں نے اس بچے سے کہا کہ انا ان اذهب الى السوق ٹھیک ہے تو اس نے اپنی والدہ سے کہا کہ ابھی بد دو یعنی شامیہ میں ابھی بد دو یروح السوق ٹھیک ہے بد دو السوق سو یعنی قاف کو وہ حمزہ بولتے ہیں تو والدہ نے جواب دیا انا مش فاضیہ خلیہ بکرا انا مش فاضیہ خلیہ بکرا تو میرے لوگوں کے امی مشغول تو اس طرح اس کے اس کی خود اور اس نے کوئی زبان سیکھی نہیں ہے پروگرامنگ ہو گئی پھر انہوں نے کہا کہ وہ چار سال کا بچہ ہے بلکہ اس سے بھی کم ہے شاید تو جو اب اس کی یعنی مستقل فصح میں ٹریننگ کی وجہ سے اس کا دماغ ایسا بن گیا کہ وہ خود لفظ بنا لیتا ہے یعنی کہتے ہیں کہ وہ جو مشین ہوتی ہے جس سے حلاقہ کہتے ہیں ویسے اس کو جو مشین جس سے یہ بال وغیرہ اتارے جاتے ہیں تو وہ کہ والد صاحب کہتے ہیں میں جو ہے وہ اس سے بال اتار رہا تھا تو وہ گر گیا زمین پہ تو اس نے کہا کہ یا ابھی سقطت محلق محلقتک تک تو وہ چونکہ اس نے بہت فسا میں مفتر چل رہا ہے کہ مفعل کے وزن پہ آلہ آتا ہے تو اس نے وہاں خود بخود اس کو آلے میں استعمال کر لیا فطری طور پہ اس کو نہیں پتہ کہ مفعلتن جو ہے وہ یا مفعال یا مفعال جو ہے وہ آلے کا سیدھا ہے اس نے خود بخود اس پہ بنا لیا محلقہ صحیح صحیح ہے محلقہ ٹھیک ہے اس طرح ہو رہا تو وہ عمر ایسی زبردست ہے کہ اس میں انسان جو ہے وہ زبانیں سیکھ سکتا ہے تو اب آپ سوچ رہے ہیں کہ عمر تو واپس نہیں آ سکتی بچوں کی آ سکتی یعنی نہیں زبان ہے لیکن وہ زبانیں جیسے آج کل تو مینس بہت سے ہیں اور میں نے یہ نہیں کہہ رہا کہ ساتھ سیکھنے کی صلاحیت جو ساتھ سکھائی جائے ہو سکتا ہے ہر بچہ نہ سیکھ سکے لیکن دو تین تو ہو سکتی ہیں ہاں بالکل ایسے ہی اب والدین کے پاس والدین کے پاس بچوں کو دینے کا ٹائم نہیں ہے لہٰذا اس کو کارٹون اور گیجٹس اور موبائل اور ٹیب کے آگے بٹھا دیا بہت مشکل ہوا مطلب حالانکہ یہ نا ضروری ہے یعنی تحقیقات اسی طرح کی ہیں کہ بچوں کو موبائل موبائل دینے کا مطلب یہی ہے کہ آپ کو انہیں ڈرگز دے رہے ہیں وہی نہ یہی تو مسئلہ خراب ہے نا پورا پورا نظام ایسا بنا دیا گیا ہے کہ اس میں بچوں کی تربیت آپ کے الرغم خود بخود ہونی ہے ٹھیک ہے اور آپ کی انٹرفیئرنس نہیں ہے لہٰذا آپ کو انٹرفیئرنس کرنے کے لیے اتنا دباؤ یوں محسوس کرنا پڑے گا یعنی اس دباؤ کو دور کر کر کے تربیت کرنی پڑے گی سیدھی سیدھی ہیں تو ٹھیک ہے الگ الگ نہیں ہوا لیکن وہ ایسا سا ہو جائے گا ٹھیک سر ویسے کبھی کے شاگرد جو ہیں وہ اردو کو پسند کرتے ہیں ایسے معاشرے میں اور نہ انگریزی کو اگر اردو انگریزی بولے نا تو ان کو انگریز کے بچے ہاں اصل میں وہ اپنی زبان پہ فخر ہے اور تھوڑی سی نسلیت بھی ہے اصل میں تو وہ ایک لحاظ سے اچھا ہے ہاں جیسے مثال کے طور پہ بہت سی جگہوں پہ انگریزی سے نفرت ہوتی ہے جرمنس جو ہے وہ آتی بھی ہوگی تو نہیں بولیں گے انگریزی ٹھیک ہے جیپنیز بھی تھی تو چائنیز میں کس کو انگریزی آتی ہے چند کو آتی ہوگی اکثر کو تو نہیں آتی نہیں ایز اے یعنی پاپولیشن یعنی کی سطح پہ اس طرح ہمیں تھوڑی تھوڑی انگریزی آ جاتی ہے اس طرح تو ہم کو بھی نہیں آتی ٹرکی میں چلے جائے تو وہاں انگریزی سمجھنے والا کوئی ملتا ہی نہیں ایسا ہی ہے ٹرکی میں انگریزی نہیں بولی جاتی ہے کس سے ہاں وہ آپ کی جو ہے نا

عربی بولنی آ گئی تھی یا اس طرح کوشش کرنے کے لیے کہ میں اتروں میں تو جتر کسی سے عربی بولوں گا تو وہ جو وہ جو ہوتا ہے موظف یعنی جو بھی پہلی جگہ جہاں کہ آپ کو بٹھا دیتے ہیں اور وہ سامنے ایک کرسی پہ بڑا جمع تو نوجوان سے لڑکا تھا تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں اس سے عربی زبان پہ بات کروں وہ مجھے انگریزی میں جواب ٹھیک وہ وہاں بیٹھا ہوا تھا پریکٹس انگریزی کی کرنے کے لیے وہ میں نے اس سے جب پوچھا تو اس کو اس کی جو ڈریم تھا وہ یہ تھا کہ وہ اس نے انگلینڈ جانا ہے اور اس کے لیے وہ یہاں ہے کہ یہاں مختلف نیشنلٹیز کے لوگ آتے رہتے ہیں تو ان سے انگریزی میں بات کرنے کے لیے وہ پریکٹس کر رہا ہے جو آئلڈس پتہ نہیں جو بھی چیزیں ہوتی ہیں نا جس کو آئلٹ کہتے ہیں یعنی آئلٹ کر رہا ہوں تو <laughs> اگر جا کے سفارت خانے میں بتا دوں میں آئلٹ کر رہا ہوں تو وہی زبان